اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے